پارے پارے پہ لکھا ہے کملی والے کا نام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام پارے پارے پہ لکھا ہے کملی والے کا نام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام پارے پارے پہ لکھا ہے کملی والے کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام پارے پہ لکھا ہے کملی والے کا نام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام یا خدا ہم غریبوں کی فریاد سن بے کسو بد نصیبوں کی فریاد سن کملی والے کملی والے سچ تو یہ ہے کہ تیری امانت ہے ہم پھر بھی دنیا میں کوئی ہمارا نہیں ہم غریبوں کا کوئی سہارا نہیں کیوں ستا ہے ظالم زمانہ ہمیں کوئی آسان نہیں ہے مٹانا ہمیں ہے ہماری زباں پر محمد کا نام کملی محمد پہ لاکھوں سلام کملی والے محمد پہ کو سلام پارے پارے پہ لکھا ہے کملی والے کا نام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام پارے پارے پہ لکھا ہے کملی والے کا نام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام دل میں حالت میں ہر ایک مسلمان ہے کس لیے کس لیے اپنی دولت پہ بھولا ہے تو کملی والے محمد کو بھولا ہے تو ہائے کیا ہو گیا تیرے ایمان کو دانت پر رکھ دیا تو نے قرآن کو دل میں تیرے تجھ کو مسجد میں جانے کی فرصت نہیں دینوں ایمان سے منہ موڑ بیٹھا ہے تو اپنے اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے تو پھر بھی ہے تیرے لب پہ محمد کا نام کملی والے محمد پہ کو سلام کملی والے محمد تیلا سلام پارے پارے پہ لکھا ہے کملی والے کا نام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام آرے پارے پہ لکھا ہے کملی والے کا نام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام بے سہاروں کو انور سہارا ملا مرحبا ڈوبتوں کو کنارہ ملا جس کو سرکار جس کو سرکار کا آسرا مل گیا یہ سمجھ لو کہ اس کو خدا مل گیا لب جو کھولے محمد نے تقریر کو توڑ ڈالا غلامی کی زنجیر کو ہو گئے دم میں آزاد سارے غلام کملی والے محمد پہلا کو سلام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام پارے پارے پہ لکھا ہے کملی والے کا نام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام پارے پارے پہ لکھا ہے کملی والے کا نام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام